سائنس اور عقیدہ خدا انیس سو ستائیس میں بیلجیم کے ایک سائنسداں جارجس لمائٹرے نے بگ بینگ تھیری کا بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا اس نظریے پر مزید تحقیق ہوتی رہی یہاں تک کہ اس کی حیثیت ایک مسلمہ واقعے کی ہو گئی آخر کار انیس سو پینسٹھ میں بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی دریافت ہوئی اس سے معلوم ہوا کہ کائنات کے بالائی خلا میں لہردار سطح ریپلس پائی جاتی ہیں یہ بگ بینگ کی شکل میں ہونے والے انفجار کی باقیات ہیں ان لہروں کو دیکھ کر ایک امریکی سائنسداں جوئل پرمیک نے کہا تھا کہ یہ لہریں خدا کے ہاتھ کی تحریر ہیں the replies are no less than the handwriting of God George Smoot انیس سو پینتالیس میں پیدا ہوئے وہ ایک امریکی سائنسداں ہیں اس نے دو ہزار چھ میں فزکس کا نوبل پرائز حاصل کیا یہ انعام ان کو کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر کے لیے کام کرنے پر دیا گیا انیس سو باون میں جارج سموٹ نے یہ اعلان کیا کہ بالائی خلا میں لہر لہردار سطحیں پائی جاتی ہیں یہ بگ بینگ کی باقیات ہیں اس وقت جارج سموٹ نے اپنا تاثر ان الفاظ میں بیان کیا تھا یہ خدا کے چہرے کو دیکھنے کے مانند ہیں George Fitzgerald Smoot III, born February 20, 1945, is an American astrophysicist and cosmologist. He won the Nobel Prize in Physics in 2006 for his work on the Cosmic Background Explorer. In 1992, when George Smoot announced the discovery of ripples in the heat radiation still arriving from the Big Bang, He said it was like seeing the face of God. Reference God for the 21st Century, Templeton Press, May two thousand جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک عظیم ذہن کی کار فرمائی ہے کائنات کے اندر جو معنیویت ہے جو منصوبہ بندی ہے جو بے نقص ڈیزائن ہے وہ حیرت انگیز طور پر ایک اعلیٰ ذہن کے وجود کو بتاتا ہے کائنات میں ان گنت چیزیں ہیں لیکن ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر ہے کائنات میں حسابی درستگی اتنے زیادہ اعلیٰ معیار پر پائی جاتی ہے کہ ایک سائنسداں نے کہا کہ کائنات ایک ریاضیاتی ذہن میتھمیٹیکل مائنڈ کی موجودگی کا اشارہ کرتی ہے اس موضوع پر اب بہت زیادہ لٹریچر تیار ہو چکا ہے جس کو انٹرنیٹ پر لائبریری میں دیکھا جا سکتا ہے کائنات میں انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کائنات میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہونے کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارا سولر سسٹم جس میں ہماری زمین واقع ہے وہ ایک بڑی کہکشاں کا ایک حصہ ہے لیکن ہمارا شمسی نظام کہکشاں کے بیچ میں نہیں ہے بلکہ اس کے کنارے واقع ہے اس بنا پر ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم محفوظ طور پر زمین پر زندگی گزاریں اور یہاں تہذیب کی تعمیر کریں the centre of the galaxy is a very dangerous place being in the outskirts of the galaxy we can live safely from the hectic activities at the centre اس حکیمانہ واقعے کا اشارہ قرآن میں موجود تھا مگر موجودہ زمانے میں سائنسی مطالعے کے ذریعے اس کی تفصیلات معلوم ہوئیں جو گویا قرآن کے اجمالی بیان کی تفسیر ہے جب علم کا دریا یہاں تک پہنچ جائے تو اس کے بعد صرف یہ کام باقی رہ جاتا ہے کہ اس دریافت کردہ شعور یا اس اس ذہن کو مذہبی اصطلاح کے مطابق خدا یعنی گاڈ کا نام دے دیا جائے